جب عدت ختم ہو تو اس سے نکاح کر لینا حضرت عبد عبدالرحمان نے کہا اللہ تیرے گھر بار میں برکت فرمائے میں کچھ نہیں لوں گا مجھے بتاؤ تجارتی بازار کدھر ہے جب واپس آئے تو وہ کاروبار کے ذریعے سے کچھ گھی اور پنیر بچا لائے تھے عبد عبدالرحمان بن عوف نے کہا چند دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر سفرا خوشبو کے نشان دیکھے تو فرمایا یہ کیسے میں نے عرض کیا میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی مکر چاہے ایک بکری ہی کا ہو سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار تین سو نبے